لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيكم الثقلين كتاب الله كما قال عليه الصلاة والسلام کتابوں سد احترام محبوب العلماء حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب ترکات آلیہ شب ال حدیف جامعہ اسلامیہ داخے اور صدر مفتی جامعہ نادر دیگر علماء کرام باہر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مولانا اسماعیل صاحب اور حاجی محمد صاحب حاضرین مجلس اور عزیز بھائیوں آج کا دن صرف سوجترا کے لیے نہیں پورے علاقے کے لیے بہت مبارک دن ہے کہ اس سرزمین پر کتاب اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے اصح کتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری اس کا درس شروع ہونے جا رہا چند سال پہلے ہم یہاں حاضر ہوئے تھے اور اس وقت بھی یہ بات نکلی تھی کہ یہاں اس تعلق کا قیام ہو لیکن اس وقت ہماری رائے یہ ہوئی کہ پہلے مقاصد کا سلسلہ شروع کیا جائے جیسے مفتی صاحب نے بھی جو حالات سنائے اس علاقے کے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے تھے اس لیے ہم نے کہا کہ ابھی لازم رہنے دیجیے اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ مقاصد کو پھیلا دیجیے ہماری مضبوطی دین کی اسلام کی ان مکتبوں میں انیس سو اڑتالیس میں جب ہمارے ملک تقسیم ہو کر ایک سال ہوا تھا بمبئی میں دینی تعلیمی کانفرنس جب علماء کی طرف سے ہوئی اور اس میں ہندوستان کے تمام ممتاز علماء شریف ہوئے تھے ہر طبقے کے ندوا کے دوسرے علاقوں کے دیوبند کے سہارنپور کے اس جلسے میں حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی نب اللہ عمر کا تو ہم نے تقریر فرمائی تھی اور اس میں یہ جملہ فرمایا تھا کہ مکاتب دینیا اور مدارس اسلامیہ امت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا حکم رکھتے ہیں یہ حضرت مرضی کے جملے ہیں مکاتب دینیا اور مدارس اسلامیہ امت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا حکم رکھتے ہیں ریڑھ کی ہڈی میں اگر تھوڑا سا بھی کچھ ادھر ادھر ہو جائے اس کا ایک من کا ٹوٹ جائے تو آدمی صاحب تراش ہو جاتا ہے اگر مکتب کمزور ہو جائے اگر مدار اسلامیہ کمزور ہو جائے تو امت کی کمزوری آ جائے گی یہ ہمارے اکابرین جو دیکھتے تھے اپنی بصیرت سے انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ملک آزاد ہوا اس ملک میں اکثریت غیر مسلموں کی ہے اور دنیا کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ جس قوم کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے اور وہ اکثریت میں ہوتی ہے تو وہ اپنا کلچر اپنی تہذیب اپنا مذہب پھیلانے کی کوشش کرتی ہے پوری تاریخ جاری ہمارے اکادین نے اس کو محسوس کر دیا آزادی کے ساتھ ہی محسوس کیا ہم ان کو روک نہیں سکیں گے یہ اپنی تہذیب کا اپنی کلچر کا اہیا کریں گے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کریں گے کر دیں یہ ان کا حق ہے وہ ان کے ہاتھ میں حکومت آئیے تو مسلمان کو کیا کرنا ہے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی اور ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ان کو مکتب میں مضبوط تعلیم دی جائے مکتب میں ایسی تعلیم ہو کہ وہ کسی اسکول میں چلے جائیں کسی ماحول میں چلے جائیں ان کی توحید مجبور نہ ہو یہ اپنے ایمان پر قائم رہیں شرک کی کسی چیز میں یہ شریک نہ ہو ان کا سر کسی اور کے سامنے نہ جھکے چاہے لاکھ ان کو سمجھایا جائے کہ تم یہاں من کرو اس کی پرست کرو یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں ہم تو عیا کا نام بدو عیا کا نسائن بولنے والے ہماری ہر نماز میں سورت الفاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس میں کہتے ہیں عیا کا نام بدو عیا کا نسائن اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں وہ بچہ جو رات دن یہ پڑھتا ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ میں نمن نہیں کر سکتا یہ ہے وہ مقصد کی تعلیم کی بنیاد کہ جس میں ان کے ایمان کو ہم ٹھوس بنیادوں پر قائم کر سکتے پھر اس امت کی بقا اس امت کی ایمان کی حفاظت یہ دو ہی چیزوں سے ہو سکتی ہے اللہ کی کتاب سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس چھوڑی ہیں دو بوجھل چیزیں دو اہم چیزیں درخت ویب سفل ہے کتاب اللہ ہے سنت جو قومیں اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صحیح طریقے سے پکڑ لیتی ہے وہ دنیا میں ہمیشہ کامیابی کے راستے پر جاتی اور جنہوں نے اس کو چھوڑا ہے وہ نقصان ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے تقریر میں سنا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنے سے اللہ قوموں کو اوپر لے جاتے ہیں اور جس کو چھوڑنے کی وجہ سے قومیں نیچے گر جاتی ہیں یہ تک کی بات بھائی یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج سرزمین پر بخاری شریف کا درس شروع ہوا گجرات کے سرزمین پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے دوستوں کہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں جب شریف الانوار الوار ہی کی حدیث کی تعلیم تھی اس وقت میں گجرات کی سرزمین پر بخار شریف پڑھائی جاتی ساڑھے چار سو سال پہلے احمد آباد میں اندر صادق کے مصنف عبد القادر ادروس نے یہ بات لکھی ہے کہ فلاں صدمے نو سو چوہتر میں بخاری شریف کا ختم ہوا یہ لکھا ہے انور صابر میں نو سو چوہتر میں اور مہائمی علامہ مہائمی کو بلایا گیا تھا ختم بخاری کے لیے اور انہوں نے بہترین تقریر فرمائی پھر نو سو پچاسی میں دو ختم بخاری ہوا جس میں شیخ عبد المافی کی باقیر بڑے محدث تھے یمن کے اور پہلے سورت میں رہتے تھے ان کو بلایا گیا اور انہوں نے بہترین تقریر بھی کی اور لمبا چوڑا بخاری شریف پر ایک قصیدہ بھی پڑھا ہے جو پورا قصیدہ نور صاف میں چھپا ہوا ہے وقت انشا انش قصیدت رمنانتن ایسے الفاظ ہے نور صاف میں انش قصیدت رمنانتن شیخ اشیا کا بھی معمول سیر تو معلوم ہوا اس تاریخ کی کتاب سے کہ اس سرزمین پر یہ بخاری کا درس ساڑھے چار سو سال سے جائے یہ سعادت ہے گجرات کی یہ گجرات کے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ حضرات صحابہ کے قدم یہاں پہلے آئے فتوت باری کا نسخہ سب سے پہلے گجرات میں آیا شہر بخاری جو ہے فتوت باری وہ سب سے پہلے آئے سب سے پہلے یہاں کے لوگ گئے اللہ سفاری سے پڑھنے کے لیے شیخ داول گئے تھے مکہ علامہ اللہ پٹی گئے تھے پڑھنے کے لیے تو یہ سرزمین تو پہلے سے حدیث شریف کے سر اس کو لگاؤ ہے درمیان کے کچھ سال ایسے گزرے گجرات پر مراٹھوں کے حملوں کی وجہ سے مراٹھوں نے بار بار حملے کیے سورت پر پڑوسے پر تو یہاں کے مدارس تباہ ہو گئے ہم سوچتے رہے کہ اتنے بڑے بڑے مدارس تھے اتنے بڑے بڑے علماء تھے بخاری کے شارے موجود ہیں یہاں جیسے تو کائی نور اور قالی نور الدین احمد آبادی کی جو بخاری کی شرح ہے تو میں نے کہا کہ اتنے سارے مدرسے تھے کہ یہ سنگانا کیسے ہو گیا انیس سو سینتالیس میں جب ملک آزاد ہوا تو صرف چار جگہ پورے گجرات میں دورہ حدیث تھا صرف چار جامعہ اسلامیہ داخل جامعہ حسینیہ اشرفیہ اور آنند کا مدرسہ پورے گجرات میں صرف چار مدرسے تھے جس میں دورہ ہوتے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی ہر جگہ مکان کے گان بچھا ہوا تھا احمد آباد میں اور بڑودے میں اور سورت میں اور مولانا اعمیہ صاحب کے والد نے لکھا تھا کہ سورت اور احمد آباد میں اتنا جن علوم کے مدد سے تھے کہ یمن میمون کی شاید مشابہت تھی اس کی اور بہت تعجب کی بات ہے کہ علامہ فیض الدی وہ آئے سورت اور مولانا الدین سورتی سے حدیث کی سرحد دی اتنا بڑا محدث جو سورت میں تھے میں نے سورت کے لوگوں سے پوچھا خاص کر کے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو کیا آپ کو معلوم ہے کہ علامہ الدین سورتی کا بازار کا ہے یہ ہماری غفلت ہے اللہ نے اپنا کرم فرمایا اور پھر ہندوستان نے گجرات کے سرزمین کو یہ دولت نصیب فرمائی کہ آج گجرات کی سرزمین پر اٹھاون مدرسے میں دورہ ہو رہا ہے اٹھاون مدرسے ابھی دودھی شاہ صاحب ہم نے دودھی چھاپی ہے ایک عربی کتاب میں جس نے تمام مدرسوں کا اسی لیے ذکر کیا تاکہ عرب حضرات کو پتہ چلے کہ سرزمین کو کیا علم کی خدمت ہو رہی ہے اس طرح یہاں کے علماء کام کر رہے تو الحمد للہ سنما الحمد للہ اور یہ پھر بخاری شریف اس کی فضیلت تو تمام دنیا میں مسلم ہے لوگ تکلیف میں بخاری شریف کا ختم کیا کرتے ہیں جس سرزمین میں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے اور دوسری دورے کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے وہ اس سرزمین کا سب سے اچھا ٹکڑا ہے اس لیے اچھا ٹکڑا ہے کہ ہر حدیث کے ساتھ تائرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑتا ہے تو ہمارے حضرات کے دیوبند میں فرماتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ان مدرسوں میں جتنا دول شریف پڑھا جاتا ہے وہ کبھی کسی جگہ نہیں پڑھا جاتا پہلے پیریڈ سے تعلیم بیٹھتا ہے چاہے وہ نشے کا سبق چاہے مالتا کا سبق ہو چاہے ابو داؤ شریف کا سبق ہو ہر حدیث کے ساتھ وہ درود شریف پڑے گا اب اس سے زیادہ فضیلت کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں اور ان طلبا کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ جو چھ چھ گھنٹے وہ پڑھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حدیث کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی جیسے حفاظت کا ایک وعدہ کیا ہے نزلنا الذکر ذکر انا له لحافظون اللہ تعالیٰ نے اس حدیث شریف کی چونکہ یہ تبین ہے حدیث شریف جو ہے قرآن شریف یہ دبئی نبی الناس نہ الیک یہ اللہ کی یہ نبی کی یہ روایت جو ہے قرآن شریف کو کھولنے والی ہے قرآن شریف کی شرح ہے تو اس کی حفاظت کا بھی اللہ نے وعدہ یہ طرح فرما ہے الفاظ تو ساری نہیں ہیں لیکن اللہ نے انتظام احمد ایسے امت میں افراد پیدا کیے کہ جن کا معمول غیر معمولی حافظ ہو آپ کے اپنا حیران ہو جائے کیا ایسا اور پھر یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آٹھ سال کا بچہ نو سال کا بچہ ابھی ہمارے یہاں مکتب میں ہوتا ہے نا نو سال کی عمر میں امام بخاری کو سات ہزار حدیثیں یاد ہے تعجب کی بات گیارہ سال کی عمر میں چھوٹے سے اور اپنے گاؤں کے ایک محدث داخلی کے سبق میں بیٹھے اور داخلی سبق سنا رہے تھے اور اپنی کاپی میں حدیث سنا رہے تھے کہ ان سفیان ان ابھی زبیر علی بواہی اور بولتا ہی چھوٹا سا بچہ وہاں سے کہ لم یا سمان ابھی نہیں میں انہوں نے دیکھا کون بول رہا ہے دیکھا چھوٹا سا تھا جڑک کیا نرمت ایک کہا تھا نہیں مجھے جڑک کیا میں گیارہ سال کے بچہ ہو گیارہ ہے کہ انہوں نے روایت کی تو انہوں نے ادب سے کہا کہ حضرت کی بھی آپ بہت پا لی تھی ان کو شب ہوا بھی اپنے گھر میں جا کے وہ نوٹ بک دیکھے انہوں نے تو معلوم وہاں واقعی غلط کی ہے تو واپس آئے اور کہا کہ کئی تھا وہ یا غلام بچے وہ روایت کس طرح ہے انہوں نے کہا کہ ان ان زبیر ابن علی حضرت کی بات کہ گیارہ سال کا بچہ اس طرح سنت کے پاور داخلی کے سامنے جو بڑے محدث تھے بہت سے واقعات ان شاء اللہ آپ سبق میں سنیں گے مجھے تو یہ بات دیں کہ میں بخیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں وقت کچھ بات ہوں اور بہت اچھی اچھی کتابیں چھپ گئی ہیں جو دورے کے طلبہ کو پڑھنی چاہیے جس میں جن یعنی محدثین کی واقعات کو میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا حدیث بغدادی کی شرح اصحال حدیث کہ کیا شرافت ہے حدیث پڑھنے والوں کو حدیث بغدادی کی کتاب ہے جس کا اردو میں ترجمہ امیر مقابی صاحب نے کیا ہے غیر مقدری کے لیے شمشیر طور تھے پاکستانی انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے بہت عمدہ اس کو ضرور پڑھے پائے گا تو میں آپ لوگوں کی یہ شہادت یہ اتنی عظیم کتاب اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی آپ پاک صاحب پاکی کی کے ساتھ سبق میں آئے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ حدیث شریف پڑھ رہے ہیں آپ ہمیشہ تہارت کے ساتھ آپ ہمیشہ عزت اللہ کا آپ با بقاب طریقے سے حدیث کے سبق میں آئے امام شفیع احمد اللہ علیہ جیسا جدید قدر امام وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھتے تھے تو وہ غورت آہستہ سے اٹھاتے تھے کہ کہیں غرب کی آواز سے سیدنا امام مالک کو کوئی تکلیف نہ پہنچ رہی اتنا احترام اپنے استاد کا وہ کرتے تھے اور امام مسلم جیسا جلیل القدر امام بخاری کی بات مسلم ہے نا بخاری مسلم بخاری مسلم ہمیشہ من تو امام مسلم نے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا جلیل القدر امام لیکن اس بخاری کے سامنے جب جا کر کھڑے ہوئے تو کیا کہتے ہیں یا سند المحدثین دعنی دا جلئی و رجلی مجھے آپ اجازت دیجیے کہ میں آپ کے پیر کو بوسا دوں یا علل الحدیث یا کبھی و الحدیث حدیث کے علل علت کے طبیب اور اے استاد الاساتذہ یا استاد الاساتذہ آپ مجھے اجازت دیجیے میں شنی پر تسل پسند دیتے ہیں امام مسلم سے کہنے کے کب پہ قبل جلائی کتنا بڑا آدمی ہے یہ بخاری اور جو سوجی طرح میں ہم بیٹھ کر اس کی کتاب پڑھنے آئے ہیں میرے دوستوں پورے احترام کے ساتھ پاک ہو کر پورے وقار کے ساتھ نے اس کتاب کو پڑھیں اور اس کی ایک ایک حدیث پر غور کریں بخاری کی جو روایتیں ہیں اس کے اندر جو بلاغت ہے اس پر بھی آپ غور کریں ایک کتاب چھپی ہے مثل سے بلا بکر حجی نبی شریف کتاب چھپی بلا بکر حاجی نبی شریف کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا ہے اور ایک اردو کی کتاب میں بھی چھپ کر آئی ہے کہ فساہ نبی رسول اللہ سلم کی زبان کی فساد کیسی تھی صحابہ سیٹی کے اندر کبھی کہتے کہ یار ہم تو ساتھ پڑے ہوئے ہم آپ ساتھ میں کھیلتے تھے لیکن آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ہم تعجب کرتے ہیں کہ اتنی پھنسی اور بڑی زبان آپ کیسے کر آپ نے اتنی کہ انا آپ العرب ہے نا آپ سہول العرب ولا فخر اتنی رو تو بھی بنی سعد اتنی میں قبیلے بنی ساد میں دودھ پلایا گیا ہوں اور دوسری فرمایا کہ گلمنی ربی علمني ربي فأحسن فأحسن وأدبني براہ راست امین کے ذریعے سے آپ کو علم ملے آپ کے استاد کوئی نہیں ہے آپ نے کسی کے سامنے و ادب طے نہیں کیا تعلیم الاسلام میں ہم کو یہ یاد کرایا کہ جب وہی آتی تھی تو آپ دوسروں کو بلا کر لکھوا دیتے تھے تو مہاراج کے بعد اللہ نے سوال قائم کیا تو سوال آپ خود کیوں نہیں لکھتے تھے جواب اس لیے کہ آپ کمبی تھے سوال کمبی کسے کہتے ہیں کسی کے سامنے جس نے پڑھنا لکھنا بہتر نے سیکھا اس کو یہ تعلیم اسلام انیس سو اڑتیس میں ہم نے یاد کی تھا میرے بھائی بخاری جیسے آدمی تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا اسی لیے اور میں آپ کو ایک بات سنا دوں ابھی اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے اس وقت میں کینیڈا میں ایک بچہ ہے جس کو پانچ ہزار حدیثیں یاد ہیں ابھی ہتورن کا ہے بھیا کا ٹکور اور میں حیران اتنا چھوٹا بچہ ہوں ایک عرب ایک عالم ہے وہاں ابو ابو ابادی وہ اس کو لے کر بیٹھتے ہیں اور اس کو یاد کراتے ہیں یاد کراتے ہیں یاد کراتے ہیں پانچ ہزار حدیثیں اس میں جسمانی آتا ہمارے یہاں دورے پڑنے والوں میں کسی پچاس سدی سے بھی یاد ہاں؟ اور اس کو پانچ ہزار حدیث جب میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی بھی حفاظت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کی بھی حفاظت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کو بہت ہی مبارک کروائے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے علاقے پر اپنی رحمتوں کا نظوم کروائے میرے بھائیوں جب تک یہ قرآن اور حدیث ہے جو دنیا میں سلامتی ہے اور جب اس کو بالکل لوگ چھوڑ دیں گے تو آفات اور فلیات بالکل حملہ کرے گی آفات اور مصیبتوں سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو مضبوط پکڑا جائے اللہ رب العزت امت اسلامیہ کو قرآن کریم کی طرف اور حدیثوں کی طرف مائل کرے اس کے پر عمل کرنے کی توقع کا فرمائے صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ پڑھنے کے بعد عمل ضرور ہے ہمیں مگر جلال آباد کے حضرت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تو جب واپس جانے لگے تو میں کھڑے ہو کر میں نے مسافر کیا اور حضرت سے کہا کہ حضرت دعا فرمائے اللہ بچوں کو عالم بنائے میرے زبان یہ نہیں پڑا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بچوں کو عالم حضرت نے فرمایا مولوی صاحب ایسا کہو کہ عالم میں عمل بنائے صرف عالم بننا کافی نہیں فوراً حضرت اللہ و تعالیٰ جتنے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو عالم با عمل بنائیں ان کو داری اللہ بنائیں قرآن جو ہے بچوں نے ہلو کیا ہے نا یہ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا ہے کہ ہم اس سے تعریف بنا بنا کر لوگوں کو دیا کرو پیسے جگہ رکھیں یہ تعریف بنانے کے لیے قرآن شریف نہیں آیا اور کتاب ہو اللہ نے کہا کیوں قرآن آیا ہے لتخرج الناس ناس ہے الى النور تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو اندھیریوں میں سے لائٹ کی طرف لاؤ یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ پھیل جائیں دنیا میں اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ مہاراجا نے فرمایا کہ دو سو بچے حافظ ہو گئے سدمے سے اگر یہ دو سو میں سے ہر ایک پچیس پچیس کو بھی حفظ کرا دیں گے اور آج صبح مجھے ایک بچہ بتایا گیا کہ اس نے یہاں میں اور اس نے سات گھنٹے کے اندر پورا قرآن شریف سنا دیا یہاں یہاں اس سرزمین کو ایسا بچہ اللہ پیدا کیا سات گھنٹے میں کہا گرو اور کر یہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی کے ہوتے یہ ہے وہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے نانا ہم نظر نزدیک ہے میرے دوستوں کہنے کی بات تو بہت ہوتی ہے صاحب کی اصل بات مجھے کی کرنی ہے اس لیے میں بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کامیاب کو ہمیشہ حفاظت سے رکھے اور اس پر خرچ کرنے والے اس کے پر توجہ کرنے والے یہاں کے علماء یہاں کے اساتذہ یہاں کے کمیونٹی کے اراکین کو سب کو عجر عظیم عطا فرمائے ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنے کے تعلق اخلاص کی بات ہے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاص کے دورہ سے الحمد